فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تو ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا